حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس کا دوسرے مسلمانوں سے لڑائی کرنا کفر ہے زبید کہتے ہیں میں نے ابو وائل سے پوچھا کیا آپ نے اس حدیث کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے انہوں نے فرمایا ہاں سنا ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار ایک سو پندرہ